جتنا وہ کر سکے اس کا مکلف ہے اس سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے لیکن مسئلہ ہر آدمی کا اپنے اور اللہ کے درمیان کا ہے اور مائک کی آواز بہت زیادہ ہے اور میرے خیال سے تو میرا آواز تو وہاں تک پہنچ جائے گا یہ تو سب جوان بچے ہیں بوڑھے تو کوئی ہے اس میں نہیں سبھی جوان ہیں ہمارے اس کو بالکل آہستہ کر دیں بالکل آہستہ جی نانی نند جیلاؤ نا اپنا اوٹو کو بک کروانا بس بہت ہے بہت ہے بالکل بالکل او چھو بس تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے دوستوں ادا پکڑ دو نہ تر کہ اس مذاکرے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں ہماری جماعتیں زونوں میں ہم نے ایک چار سال سے چلائی ہے فکر یہ تھی ہاں کہ بھائی کوئی جہاد ہمارا نہ چھوٹے جس میں ایک یا دو گھر مسلمانوں کے ہوں وہاں جا کر محنت ہونی چاہیے تو چار سال پہلے کی بات ہے ہم لوگ بنگلور گئے تھے تو بنگلور کے ساتھیوں نے اپنے پورے صوبے کو کور کرنے کے لیے ایک ترکیب چلائی تھی زون وائز اور انہوں نے ایک بات یہ بتائی تھی کہ پورے صوبے کے جتنے دیہات ہیں وہ دیہات ان زونوں کے اندر آ جانے چاہیے اور پھر زون کے اعتبار سے جماعتیں ڈال کر ہر ہر دیہات میں ہر ہر مسلمان کے پاس پہنچنے کی کوشش کی جائے گی تو ہمیں یہ اچھی چیز دکھی تو ہم نے بھی اگر اپنے صوبے میں اس بات کو ساتھیوں کے سامنے رکھا کہ کیا کرنا تو متفق ہو گئی نہیں تو اچھی چیز ہے پھر ہم نے ان سے کہا کہ پھر ہر ضلع والا اپنے ضلع کے تعلقی اور تعلقوں میں جتنے دیہات ہیں ان دیہات کی تحقیق کرے جا کر کہ ان دیہاتوں میں کہاں کہاں مسلمان ہیں تو خیر ایک سال سے یہ رہا تحقیق میں اللہ ہمارے صاحب خیر دے باہر سے بعض ریلے والے بیچارے ہندوؤں کے گاؤں میں پوچھنا تو مشکل ہے کہ اس طرح مسلمان ہے کہ نہیں تو وہ فیری کی نیت سے چھتریاں لے کر بیچنے کی نیت سے دیہاتوں میں گئے اور وہاں جا کر کسی کے پاس بیٹھے بیچنے کے لیے سے پھر وہاں بات بات میں کہ یہاں کوئی ہمارا ہمارا بھائی بھائی رہ سے کوئی گرو تو پھر وہ بتاتے کہ ہاں یہاں یہ ہے یہ ہے اس طریقے سے انہوں نے تمام دیہاتوں کا کی تحقیق کی اور جتنے دیہاتوں میں ایک گھر دو گھر تین گھر جتنے بھی ہوں لکھ کے لائے وہ تو ہم نے پھر ان سے کہا کہ ان تمام دیہاتوں کی تم ترتیب ایسی مت بناؤ کہ کچھ دیہات تو بڑے بڑے ہوں اور جہاں کام کی شکلیں ہوں اور کچھ دیہات ایک دو گھر کے والے ملا کر بیس بیس بائیس بائیس کی یا تیس تیس دیہاتوں کی زون بناؤ اس میں یہ مت دیکھو کہ یہاں اہل بدت ہے یا نہیں ہے چاہے وہ ہمیں داخل ہونے دیں نہ دیں لیکن ہم ان تمام دیہاتوں کی فہرست تیار کر کے ہم زون بنائے تو ضلع والوں زون بنائے کسی نے گیارہ بنائے کسی نے سولہ بنائے کسی نے دس بنائے زون بنے پھر اب سوچے کہ زونوں میں محنت کی ترتیب کیا رہے تو یہ بات طے ہوئی کہ بھائی ہمارا سفر ہم طے کریں ہر ضلع کا دو دن کا اور اس سفر سے چار مہینے پہلے ان زونوں میں چلے چلے کی تین تین جماعتیں اس طرح ڈالی جائیں کہ پہلی جماعت ان دیہاتوں میں چل پھر کر محنت کرے اور اس محنت کے دوران میں ہر بستی کا پوری کارگزاری لکھ کے لائے وہ مسلمان ہے کس لائن کے ہیں انہوں نے بات سنی نہیں سنی ملاقات کی نہیں کی وہ مسجد ہے عبادت گاہ ہے نہیں ہے ٹھہرنے کی کیا شکل تو وہ پہلی جماعت پوری اپنی ایک چیز کو لکھ کر نوٹ بنا کر لاتی لائے دوسری جماعت جو چلے کی ہے اس جماعت کے ایک دن پہلے چلہ پورا ہونے سے پہلے وہ جماعت وہاں جا کے اس سے ملاقات کر لیں کہ چام کام کیا ہوا کتنی ملاقاتیں ہوئی کیا ہوا پوری تحقیق ان سے معلوم کر کے کام کہاں تک ہوا پوری تاکہ کے بعد پھر وہ آگے کام کرے دوسرا چلا پھر دوسری مطلب ان کے پاس جائے پھر تیسری جماعت اخیر میں یہ دو چلے میں جو محنت ہوئی دیہاتوں میں لوگوں نے بات سنی ہے انہیں وصول کر کے اجتماع میں لے کر آئے اب اس میں یہ دو جماعتیں بھی اس کا ساتھ دے دیہاتوں میں جانے میں اس طریقے سے ایک محنت شروع ہوئی اور پھر ان کی کارگزاری ہماری جماعت جو جائے گی اجتماع میں تو اجتماع میں ایک دن فجر کے بعد ان کی کارگزاری تفصیلی سنی جائے کہ تمہاری جماعتوں نے زونوں میں کام کیا زونوں میں کیا حالات ہیں دیہاتوں میں اور تمہاری محنت سے کیا نفع ہوا تو اس کی تفصیلی کارگزاری جب سامنے آئی تو ایسے ایسے جہاد ملے جہاں پچاس سال کی عمر کا ساٹھ سال کی عمر کا بوڑھا ہے لیکن اسے کلمہ یاد نہیں ہے وہاں بیچارے کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں اپنی روزی روٹی کے لیے اب غیر مسلموں کا دیہات ہے اس میں دو یا تین گھر مسلمانوں کے ہیں نوازان ہے نواں نماز ہے نواں کوئی کوئی دین کی بات پہنچانے والا ہے ہم تو بڑے دیہاتوں میں تو کسی نہ کسی لائن سے کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ پہنچ جاتا ہے دن والے پہنچ جاتے کوئی بات اللہ کے دن کی بات محسوس کر دیتے ہیں باقی یہ دو دو تین تین گھر جہاں ہوتے ہیں وہاں تو کوئی پہنچتا بھی نہیں تو عجیب حالات تو ساتھی مول فکر پیدا ہوئی بھائی اس میں بہت سے دیہاتوں میں ہمارے ساتھیوں کو نکال بھی دیا ان لوگوں نے نہیں ٹھہرنے دیا تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی اگر تمہیں مسجد میں نہ ٹھہرنے دے تو ان سے الجھے نہیں آپ آپ مسجد کے باہر کہیں ٹھہر جائیں بڑے حصے پہ ٹھہریں درخت کے نیچے ٹھہر میں اللہ ہمارے ساتھ خیر ہے کہ بارش کے زمانے میں یہ جو تاج پتلیاں ہوتی ہیں ایسی پلاسٹک کی دو دو بڑی تاج پتلیاں دے کر ساتے وہ ایک نیچے بچھا دیتے ہو بارش آئی تو نیچے بچھایا اس میں اپنا سامان رکھ دیا اور دوسری تاج پتری سے سامان کو بھی ڈھانپ دیا اور اپنے بھی ڈھانپ دیا اندر بارش سے بچنے کے لیے اس طریقے سے انہوں نے چوبیس چوبیس گھنٹے ڈاک کے نیچے ٹھہرنا کہیں بس اس طریقے سے ٹھہر جانا ہم نے ان سے ایک بات صاف کہی تھی کہ کسی سے کوئی گھر میں ٹھہرنے کی گزارش نہیں کرنی تمہیں تمہیں تو اپنے آپ ٹھہرنا آپ کو جب کوئی آدمی آئے تمہیں کسی وجہ سے پھر سوچ لیں مناسب ہو تو ٹھہر جانا تو اللہ کا شکر ہے برادر وطنوں نے بہت سے دیہاتوں میں جب چماتے اس طریقے سے جو بستی میں درخت بارش آئی تو ان لوگوں میں سے غیر مسلم آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ تم ہمارے اسکول ہے اسکول کا کام ہم تمہارے لیے خالی اس میں ٹھہرو پنچایت کا آفس ہے اس میں ٹھہرایا انہوں نے باقی جگہ پر مندروں ٹھہرایا انہوں نے جماعتوں نے کہا بھی ان سے کہ ہم اذان کریں گے نماز پڑھیں گے سب کریں گے کوئی نہیں نماز پڑھو تمہاری اچھا انہوں نے ماشاءاللہ ان کی خدمت بھی کی ہمارے بداز نے اور بہت سی جگہ جماعتوں کو ان لوگوں نے ایک منٹ کے لیے مسجد میں ٹھہرنے نہیں دیا تو بھی چل چلی باہر کباریا بھی نہیں اچھے اور آگے جائیں گے گاؤں کے باہر جا کے اپنا ڈالا وہاں ٹھہرے کام کیا جا کے ملاقاتیں لیے بعض جگہ طلب بھی بازے وہ بھی ایسے بھی لوگ ملے جن میں طلب تھی جماعت کو ہم ہدایت میں بات سمجھاتے رہے کہ اپنے ساتھ چاکلیٹ لے جائیں بسکٹ لے جائیں جہاں دو چار گھر مسلمانوں کے ہیں وہاں آپ کی جماعت پھیلی ہے تو ان کے بچے آئے تو ان کو چاکلیٹ دیں انہیں مانوس کریں بچوں کو کلمہ پڑھائیں اگر وہ نہ جانتے ہو تو سکھاؤ اور بچوں کو کلمہ سکھا کے کہو کہ جب تم تمہارے گھر جا کر اپنی امی کو سنانا ہمیں تو آٹو کا جانا جانا مشکل ہے جانا نہیں چاہیے ہمیں تو تو خیر بچے آتے پاس بیٹھتے ان کو کلمہ سکھاتے ان کو گھر بھیج دیتے اس طریقے سے ایک محنت بعض جگہ ہماری جماعت کو مارا گئی بھائیوں نے ہم نے کہا مار کھا لی نہیں ہے لیکن کچھ کہنا نہیں ہے تو جماعتیں ماشاء اللہ ہمارے اور ہم نے یہ بھی بات کہی جماعت میں تین چار چار مہینے لگائے ہوئے ساتھی ہونے چاہیے اور اس جماعت میں نئے ساتھی نہ ہوں کم سے کم چلا لگائے ہوئے ساتھی باقی ہونے چاہیے ایسی جماعتیں تمہاری مضبوط بنا کے تمہیں زون میں ڈالنی ہے تو اللہ کا شکر ہے زون میں گئے ایک ایک مسلمان سے ملاقات کی جو ہماری فکر تھی ملاقاتیں ہوئی اور ان کے پاس بار بار جا کے محنت کی اس میں بہت سی جگہ نمازیں قائم ہوئی یہ بھی ہم تلقین کرتے تھے کہ بھئی جہاں پانچ سات گھر ہیں اور وہاں نماز مسجد نہیں ہے تو آپ ان کو سمجھاویں کہ تمہارے اٹلا وغیرہ تمہارے گھر کا کوئی تمہارا گھر خالی ہے یا کوئی کمرہ خالی ہے وہاں اذان کر کے نماز شروع کرو اور نماز شروع کراؤ انہیں یہ نہ کہو بھائی مسجد بناؤ کہ بات نہ بناؤ پہلے نماز شروع کرا دو اور یہ اذان کر کے اپنی نماز پڑھیں آپس میں ایک دوست اور ملے جلیں تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت سی کی نمازیں زندہ ہوئی اس کے بعد عبادت گاہ بھی بننا شروع ہو گئی اور ان کے بچوں کی پڑھانے کا ان میں فکر پیدا ہوا کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا تو ہمارے کھیرے ضلع میں ماشاءاللہ کچھ ہمارے ساتھی تھے حافظ صاحب وغیرہ جنہوں نے وقت لگایا تھا ان لوگوں نے طے کیا کہ انشاءاللہ ہم اپنی سائیکل پر جا کر ان کے ہاتھوں میں جا کر ان کے بچوں کو پڑھائیں گے تو ایک دن میں دو دو تین دن دیہات میں جا کے بھی جب پڑھانا شروع کر دیا تو ایک چیز وجود میں آئی اور ان کے حالات جو سامنے آئے تو بہت سی جگہ مسلمان ایسے بھی ہیں جن کے گھروں میں وہ ان کی تصویریں ان کے ان کے جو علا ہے ان کی تصویریں لٹکی ہوئی ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں ہاں لیکن الحمدللہ امت میں طلب ہے ایک جگہ جماعت ٹھہری ہے ایک لڑکی پانچ سال کی چھ سال کی لڑکی آئی سلمان کی تھی جماعت کے ساتھ ان کو بٹھایا اس کو بٹھایا چوکلیٹ دیا اسے کلمہ یاد کرایا اور کہاں جاتے گھر جا کر تو تیری امی کو کلمہ سنانا اور اس بچی نے اس کی امی سے جا کر پوری بہن کی اتنے لوگ آئے ہیں وہاں ٹھہرے ہیں مجھے کلمہ یاد کرایا یہ کلمہ ہے اس کا ایک بڑا بھائی ہائی اسکول میں پڑھتا تھا کسی دیہات میں وہ شام کو آیا اسکول سے تو اس کی ماں اس بچے کو لے کر جماعت کے پاس آئی اس کو بھی کلمہ یاد کسی بھی کلمہ یاد نہیں ہے یہ تو حالات آپ کے فیصلے میں رکھ رہے ہیں کہ اس وقت امت کس حالت میں ہے اور امت کی اس وقت کی کیا ضرورت ہے میں اپنے دوستوں سے کہا جاتا ہوں کہ جب نبی نے یہ بات کہی ہے بنیاد اسلام والا خم سے تو اسلام کا فاؤنڈیشن تو یہ پانچ چیزیں ہیں کلمہ ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے اور زکات ہے اور جب فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے تو عمارت میں کوئی سوال ہی نہیں ہے جس عمارت کا فاؤنڈیشن ہی ختم ہے وہ عمارت کیسے باقی رہ سکتی ہے اخلاق کب آئیں گے معاملات کب درست ہوں گے معاشرت میں دن کب آئے گا فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے پھر دروازے میں باریاں نے سب لگانے کا سوال ہی نہیں ہے اور یہ ایک ہی کہ نہیں گجرات کے اکثر ضلعوں کا حال ہی ہے ہمارے ضلعوں میں بھی ہے آپ آواز خوش بھی مت رہیے گا بلسار میں سورت میں یہ جو بیچارے حجامت وغیرہ کرتے ہیں یا یہ اس قسم کی جتنی قومیں ہیں دیہاتوں میں ان کا حال یہی ہے مسجد بحران ہے ایک جگہ ہماری جماعت کی وہاں عبادت گاہ بنی ہوئی تھی لیکن نماز پڑھ نہیں پڑھے تو اس کو تار لگا ہوا ہے اب اس کے اس سے آپ قیاس کیجیے کہ جن کے بچوں نے نہ اذان سنی ہے نہ کلمہ سنا ہے یہ آئندہ چل کر ان کا حال کیا ہوگا اور کون ذمہ دار ہم ذمہ دار ہیں اس لیے ہر جیسا ہمارا کرتے تھے امت کا ہر فرد پوری امت کا ذمہ دار ہے اور پوری امت امت کے ہر فرد کا ذمہ دار ہے کہ دین کے اعتبار سے امت کے کسی فرد میں کوئی بھی دینی نقصان اگر آیا اور امت نے اس نقصان کو دور کرنے کی فکر نہیں کی تو یہ پوری امت اللہ کے ہاں ذمہ دار ہے اور جبکہ اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو پوری امت کی مثال ایک جسم کی جسم سے دے کر سمجھائی ہے جس کے معنی کیا ہے ہم سوچیں یوں سوچو تو امت میں اسی فیصد بے نمازی ہیں چاہے میری بستی ہو چاہے آپ کی بستی ہو اسی فیصد نماز چھوڑے ہوئے ہیں ہم لوگ ہماری بستیوں میں نمازوں کی تعداد معلوم کرنے کے لیے ساتھ سے کہتے ہیں ایک کام کرو اپنے محلے کی مسجد میں عشاء اور فجر کی نماز پڑھ کر مسلم کی تعداد جن کیا ہو اس لیے کہ زور اثر مرنے میں تو ہاتھ بھی باہر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کام کاج میں ہوتا ہے عام طور پر محلے کا اکثر طبقہ عشاء میں اور فجر میں حاضر ہوتا ہے گھروں پر اس سے اندازہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ شمار کر کے آتے ہیں کتنی صفحے ہیں اور صفوں میں کتنے آدمی آتے ہیں پھر نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد کتنے لوگ انداز اپنی اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں جماعت میں شریک نہیں تھے تو اس اعتبار سے جو شمار کرتے ہیں تو مشکل سے چالیس فیصد ہوتا ہے جہاں نمازی زیادہ وہاں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں تو کلمے کا یہ حال ہے نماز کا یہ حال ہے روزہ کی تو حالت اللہ ہی بہتر جانتا ہے دیہاتوں میں جب جماعتیں جاتی ہیں تو بعض دیہاتوں میں تو ان کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ رمضان آیا ہے کھا رہے پی رہے ایک جگہ جگہ خصوصی ملاقات میں ملاقات کے لیے گئے تو اس نے چائے لا کے پیش کی اس نے کہا کماسی آج تو رمضان سے کیا رمضان شو تھا اسے بتائیے حج کا حال آپ کو پتا ہے مسلمان حاجی حج کر رہا ہے اور کس حالت کے ساتھ حج کر رہا ہے زکات اللہ کو فرما میں امت میں زکات کہاں تک ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہاں یہ جتنے ابھی زکات نکل رہی کوئی نہیں نکل رہی ہے پھر جو نکال رہے ہیں وہ زکات کے شرائط کے ساتھ ادا کریں گے تو زکات زکات اللہ کی مانی جائے گی اگر سیٹ بن کے زکات دے رہے ہیں تو زکات تو اللہ کا بندہ بن کر دے حالات ہی ہیں کے تو فاؤنڈیشن دین کا فاؤنڈیشن ہی غائب ہے ہم اپنے اپنی جماعتوں سے پوچھتے ہیں چالیس دن کے دوران میں تم نے کتنے مسلمانوں کو کلمہ یاد کرایا تو کوئی کہتا پچیس کو کوئی کہتا بیس آدمیوں کو تیس آدمیوں کو ابھی تو کلمہ یاد کرانا ہے نماز کا مسئلہ تو بات کی بات ہے یہ حالات ہیں کون گجرات کے جس گجرات میں کہتے جہاں دینداری زیادہ ہے باقی اضلاع کا حال کیا ہوگا راجستھان میں ایم پی میں بہار میں یو پی کے مغربی علاقوں میں چلے جائیے مشرقی یو پی میں جائیے ہماری جماعت مشرق یو جاتی ہے اور وہاں کی جو حالات بیان کرتی ہے تو رونا آتا ہے کیا ہے یہ بہار میں جائیے آسام میں آسام میں جو جہادت کے واقعات بتاتی ہیں جماعتیں تو ہم اور آپ ہمارے اور آپ سے رونٹے کھڑے ہو جائیں حالت ہے اسی لیے بھائی میرے سیزو اس وقت امت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ امت کے دین کی حفاظت اور امت کے ایمان کی حفاظت کا فکر کیا جائے اور امت کے پاس امت کے سر پر ہاتھ پھیلا جائے اور بات ایک ہے اگر ہم نے ہم نے اپنی ذات سے اس امت کی فکر نہیں کی تو اس امت کو تو دین سے ہٹانے کے لیے دشمنان اسلام نے ایسی ایسی اسکیم بنا رکھی ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی مسلمان اسلام چھوڑ دے اس نے اگر یہ دیکھا ہے کہ مسلمان مال وغیرہ پیسے اس کو چاہیے تو اس نے مال کی لائن کی اسکیمیں بنا رکھی ہیں بنگلہ دیش میں ہماری جماعتیں جب گئیں ان کے دیہاتوں میں تو دیہاتوں میں دشمن کے یہاں سے ایک اسکیم چلائی گئی ہے کہ امدادی اسکیم اور وہ امدادی اسکیم بھی مدد کس کی کی جائے گی عورتوں کی عورتوں کو مدد دی جائے گی عورتیں اس اس مدد کو لے کر گھر گچھو اپنے گھر میں کوئی اپنی اپنی حفت اور صنعت کے اعتبار سے کام کریں اور وہی بھرے بھی پابندے پیسے اور وہ پورا چیز کے لیے سود کی نظام چلا کر یعنی عورتوں کو دیا جائے گا مرد کو امداد نہیں دی جائے گی کیا مطلب اس کی تہ میں جائیے آپ کہ آئندہ کیا ہوگا اور اہل باطل کو میں دوستوں دیہات در دیہات پیجوں سے گھومتے کر دی انہوں نے ہے اسی میرے میرے میرا عزیز عزیزوں اس وقت امت کے اوپر رونے کی ضرورت ہے جنوبی امریکہ میں ہماری جماعتیں جاتی ہیں اور جنوبی امریکہ میں عربی النسل قومیں میں فلسطین شام لبنان وہاں کے وہاں کی نسلیں جو وہاں پر بسائی گئی ہیں سو سال پہلے سے پہلے آج ان کا حل کیا ہے ان کے اولاد پتہ نہیں کہاں چلی گئی آسٹریلیا میں ہمارے جو محنت کرنے والے ساتھی ہیں انہیں کہا گیا بھائی دیکھو تم اپنے اطراف کے جو جزیرے ہیں بحر اٹلانٹک میں اور تمہارے آسٹریلیا امریکہ کے بیچ میں ان جزیروں کے بارے میں سوچو کیا ہے مسلمانوں کو تلاش کرو ہم نیوزی لینڈ گئے તો અહેમદ ભેગા તમને કહા ભાઈ અહેમદભાઈ ન્યુઝીલેન્ડની શું ખબર છે કે મોલી સાહેબ તો મુસલમાનને તલાશ કરવા પડે છે એમને શોધવા પડે છે અને એમને શોધવા માટે અમારી જમાતો અમે કાઢીએ છીએ તો કે હોટલમાં એમને ઉતરવું પડે છે ને પછી ત્યાં જઈને પૂછ શોધે કે મુસલમાન છે કે કાં છે મુસલમાન મુસલમાનો કોઈ તલાશ કરના પડતા હૈ اور تلاش کر کے پھر ان سے ملاقات تو انہوں نے سولومون سولومون جزیرہ ہے اس کے اطراف میں کئی جزیرے ہیں اپنی جماعتیں بھیجی ایک جماعت ایک جزیرے میں پہنچی وہاں جا کے تحقیق کی کیا مسلمان ہے تو کوئی مسلمان نہیں ہے اب وہ اس کی تلاش میں تلاش میں رہے اتنے میں ایک بڑے میاں ملے بڑی عمر کے ان کے پاس بیٹھے ان سے پوچھا کہ یہ جزیرے میں لوگ رہتے کون ہیں یہاں کوئی مسلمان نہیں ہے اس بڑے میاں نے کہا یہ پورے جزیرے میں جتنے جتنی پبلک ہے سب مسلمانوں کے اولاد ہے لیکن سب عیسائی ہو چکے ہیں اور معاملہ یہ ہے کہ جب الجزائر کی آزادی کی لڑ چل رہی تھی اس زمانے میں اور اس نے کہا یہ فقہا اور علماء کی اولاد ہے اور بات یہ ہوئی ہے کہ آزادی جزائر کی آزادی کے موقع پر فرانس نے وہاں کے جو علماء اور جو فقہا اس کے مقابلے میں ہوئے تھے ان سب کو ایک جہاز میں بھر کر وہاں سے یہاں لا کر ڈالا تھا اس نے اس جزیرے میں اور پھر پیرس کی بازاری عورتوں کا ایک جہاز بھر کے پھر یہاں لا کے ڈالا ان کو یہ ان کی نسلیں ہیں وہ تو علما تھے انہوں نے کسی طریقے سے نکاح شادی کے بارے میں کوئی نہ کوئی شکل سوچی ہوگی ان کی نسلیں اب جماعت کے کام کھڑے ہوئے انہوں نے اپنی طور پر محنت شروع کی جوانوں سے کہا تم تو مسلمان کیوں اولاد ہو تمہارے باپ دادا تو مسلمان اچھا وہ اپنے قبیلے کے ناموں کو یاد تھے جیسے ہماری جماعت جب آسٹریلیا گئی تو آسٹریلیا میں ایک جماعت ہماری گئی یہ ساؤتھ آسٹریلیا کی طرف تو انہوں نے وہاں جا کر محنت کی تو وہاں جا کر دیہاتوں میں محنت کرتے کرتے آ رہے تھے تو راستے میں ملے تو اس سے پوچھے السلام علیکم تو جواب نہ دے رہے از یور نیم ڈیوڈ داؤد کو ڈیوڈ کیا ہے وہ پھر سے پوچھے پھر وہ کہہ رہے میرا باپ تو مسلمان تھا میں مسلمان میں ایسا ہی ہوں ڈیوڈ جی جوسف اور پھر وہ اس کے باپ دادا کے زمانے کی تصویر یا جو اس کے پاس تھی وہ بتا دیے ہیں وہ برٹش کے زمانے میں برٹش نے جو افغانیوں کو وہاں سے لے جا کر آسٹریلیا یہ ریل کی پٹری بچھانے کے لیے ان کو لے گیا تھا برٹش تو وہ وہ افغان اور پٹھانوں کے اولاد خان تو کہہ ہے ڈیوڈ خان جوسف خان تو یہ خان لگاؤ تو اس کو پتا چلے جماعت کو کہ یہ تو کوئی تو ان لوگوں نے تحقیق کی اس جزیرے میں اب ان کے جو قبائلی نام وہ بتایا وہ قبائلی نام لکھے انہوں نے اور جزائر کے ساتھیوں سے جا کے بات کی بھائی یہ قبائل تمہارے یہاں ہے کہاں ہیں ہمارے قبائل کئی قبائل کے لوگ تو وہاں اس جزیرے میں رہتے ہیں تم اپنی جماعت وہاں بھیجو تو پھر جزائر کے جماعت کو انہوں نے لا کر رکھ ڈالا وہاں اب اس وقت وہ جزیرے میں تقریباً اسی فیصد تو اسلام کے لوگ آئے ہو ابھی بیس فیصد ایسے ہی ہے اب ایک تو ایک جزیرہ بھی رائے ایسے کتنے جزیرہ ہوں گے کیا حال ہوگا مسلمان کا اس سر بھائی میں رہتی جو ہمارے اور آپ کے لیے پوری امت کے مسئلے کو سوچنے کی ضرورت ہے اب جس ماحول میں رہ رہے اس ماحول پر ہمیں میرے دوستوں قیاس نہیں کرنا چاہیے اور حرکت میں آنا ہر حال میں ضروری ہے اگر ہم حرکت میں نہیں آتے تو ہمارا دشمن تو حرکت میں ہے ہی ہاں اور وہ اپنی تمام تدبیریں کر رہا ہے اور وہ یوں ہی نہیں کر رہا اندھا وہ تو ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے کس قوم کا کیا مزاج ہے کس قوم کو کیا چیز پسند ہے اس کی پسند کی کیا چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے میرے دوست کو تحقیق کرنے کے بعد وہ اپنا ایک پلان بنا کر میرے دوست کو پیش کرتا ہے حضرت حضر ہماری اللہ ایک بار فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت جو مسلمانوں کے اس جو چیزیں ہیں یہ ایسی بات ایسے نہیں آئی ہیں دشمن نے ستر سال پہلے کس کی منائی تھی حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو اس وقت پوری دنیا میں نظام چل رہا ہے یہ تو دشمن کی ستر سالہ پلاننگ کے ماتے آیا ہے اور فرماتے تھے کہ جب عیسائیوں کو شکست ہوئی اخیر میں اور اس شکست کے بعد یہ لوگ آپس میں جمع ہوئے ہیں ان کے راہب ان کے تمام مفکرین کے مسلمان پر غالب آنے کا راستہ کیا ہو انہوں نے تمام چیزوں کی دیکھی ہے قرآن پڑھا حدیث پڑھی اگلے اگلے مذاہب کو پڑھا اور سب اور مسلمانوں کی جتنی تنظیمیں اور تحریکیں دنیا میں وجود مائی ان تمام تحریکوں کو پڑھنے کے بعد فرمایا ان لوگوں نے آپس میں متفق ہو کر ایک بات پر اتفاق کیا کہ مسلمانوں کو دو لائن سے ان پر محنت کی جائے ایک علمی ایک عملی ایک تو ان کی عملی زندگی کیسے خراب ہو اس کے لیے کوشش کی جائے اور ایک ان کی علمی اور علمی مانے ان کی تاریخ کو مس کر کے ان کی ایک نئی تاریخ ان کو دی جائے آپ آتے تھے دشمن نے ہماری تاریخ کو مختصر کر کے ہم کو دیا کہ تاریخ بہت لمبی ہے اور بہت بڑی ہے اس کو کیا پڑھ سکو گے ہم آپ کو مختصر کر کے دیتے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ صحابہ کی تاریخ کو مختصر کیسے کیا کہ صحابہ کی تاریخ میں سے جتنی روحانیت تھی اس تمام روحانیت کو نکال دیا اور مادیت کا ذہن مسلمان کا بنانے کے لیے اس مادیت کی لائن کی تمام باتیں رکھی کہ حضرت خالد بن ولید کا واقعہ ضرور بیان کیا ہے اس نے وہ اپنے دشمن پر بہت غالب آتے تھے بہادر لیکن کیوں آتے تھے اس لیے کہ حضرت خالد کی تلوار بہت تیز تھی خالد کا گھوڑا بہت یہ تھا خالد خالد کا تقوی تعلق معاملہ اخلاق زندگی یہ سب کم کر اندر سے حضرت فرماتے تھے اس دشمن کی اس تاریخ کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا مجھے پتا ہے ہندوستان میں جسے کروایا گیا ہے ہاں ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے جس زمانے میں خون کے آنسو پہ کتاب آئی تھی خون کے آنسو اور اس میں مولف نے جو اپنی باتیں جاری تھیں وہ باقیت کی لائن کی کہ مسلمان کو روز اطل کے سامنے اسلحہ بنانے کے کارخانے ڈالنے پڑیں گے عجیب عجیب بات ہے حضرت فرما پھر اس نے کیا کیا ایک طرف تو اسکولوں میں یہ یہ اتہاس اور یہ تاریخ داخل کر کے مسلمانوں کے مسلمان کے بچوں کو اس بات پر لایا کہ اگر دنیا میں ہم اپنے مسل اپنی اپنے دشمن پر غالب آنا چاہیں تو ہمارے پاس اس سے زیادہ طوی ہتھیار ہونے چاہیے اور ٹیکنالوجی میں ہم ان سے آگے ہونے چاہیے یہ ذہن بنا جب یہ ذہن بنا اب کیا کہا اب ٹیکنالوجی سیکھنے کے لیے ہمارے پاس آؤ ہمارے پاس و بچوں کو اب مسلمان بچوں کو یہاں سے وہاں بلایا وہاں ٹیکنالوجی سکھانے نہیں بلایا بلکہ وہاں ان کے دماغوں کو میرے دوستوں مادیت کی لائن سے یعنی بنا کر ان کی اخلاقی زندگی اور ان کی تمام زندگی کو ایسا خراب اور برباد کیا کہ وہ وہاں جا کر اسلام کے تو نہیں رہے ان کے بن کر آئے اقبال مرحوم نے یہ اقبال مرحوم کے پاس یہ نوجوان انگلینڈ سے اور یہاں سے ڈگریاں لے کر اور میرے تو وہاں پہنچے اور اقبال مرحوم نے ان کو چائے پر بلایا اور بلا کے ان کی فکروں کو سوچا کہ کیا لے کر آئے کیا ذہن لے کر آئیں تو ان سے بات چیت جب شروع کی تو انہیں جو اپنی باتیں بتائی تو اقبال مرحوم حیران رہ گئے یہ بچے کیا کیا لے کر آئے ہیں وہاں سے اور ایک بار اس وقت اقبال مرحوم نے چند اشار کہے ہیں خوش تو ہے ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد کے ساتھ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے کی فراغت تعلیم ہم تو سمجھے تھے کہ لائے کی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلائے گا الہاد بھی ساتھ یہ مجھے بن کے آئیں گے یہ ہمیں پتہ نہیں تھا کیا خبر تھی کہ چلائے گئے گھر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی نما شری فراد کا واقعہ تو مشہور ہے شیری اور فراد دونوں کو آپس میں عشق تھا لیکن شیری کے باپ نے شیری کا نکاح کیا پرویز سے فراد سے نہیں کیا پرویز کے گھر میں بھی بن کے آئی دھرم پرویز کے شیری تو ہوئی جل و لے کے آئی ہے مگر تیشے فرحت بھی ساتھ بیوی پرویز کی بنی ہے اور جیب میں فرحت کا فوٹو لے کے آئی ہے یہ حال ہے یہ جو ہو رہے ہے یہ کالج ہیں یہ یونیورسٹیاں یہ جتنی میں تو تعلیم کی جتنے میرے دوستوں جو نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ بھی نہیں آ رہے یہ آج پوری دنیا میں جو میرے دوستوں عہدوں پر اور کرسیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ستر سال کی پلاننگ کے بعد یہ سب ہو ابھی اب جب ان کے ملکوں سے بڑی بڑی نگر لے کر جب آئے تو انہیں اپنے ملک کے بڑے بڑے شعبے دیے گئے اب میرے دوستوں تعلیم تعلیم وزیر تعلیم جو ہوگا وہاں کا میں تو تربیت یافتہ ہوگا تو یہاں تعلیم کون سی تعلیم چلائے گا وہ آپ سوچیے میں انیس سو چھہتر میں گیا تھا آسٹریلیا جماعت لے کر تو وہاں ایک پاکستان کے کرنل یا جنرل جو ریٹائر ہو کر وہاں رہتے تھے ان سے میری ملاقات ہوئی اس نے ملاقات کے دوران مجھے کہا منی صاحب مسلمان کا عجیب حال ہے کہ جس زمانے میں میں پاکستان میں جنرل تھا اس زمانے میں آسٹریلیا میں اس زمانے میں آسٹریلیا میں اسلامی ملکوں کے جنرلوں کو آسٹریلیا میں ایک پروگرام کے ماتحت ایئر فورس کے ان کو یہاں بلایا جاتا تھا جہاں ایئر فورس کا مقابلہ ہوتا تھا آپس میں اور پھر ان کو یہ دیا جاتا تھا ایک بتاؤں میرا بھی آنا ہوا اس میں مجھے بھی بھیجا گیا حکومت میں میں جب آیا تو تمام جتنے جرنیل کرنے تھے وہ اسلامی ملکوں کے تھے جن کو انہوں نے دعوت دی تھی تو جب ہمارے کھانے کا وقت آتا تو کھانے کے وقت میں ہمارے سامنے شراب بھی رکھی جاتی صبح کا گوشت بھی رکھا جاتا اور سب جرنیل شراب اور صبح کا گوشت کھاتے میں اپنے آپ کو بچاتا جب ہم آپس میں بیٹھتے تو بیٹھنے کے دوران میں میں ان سے کہتا کہ یہ شراب اور سور کا گوشت تم کھاتے ہو مسلمان کی درست ہے میں نہیں کھاتا مجھے کوئی مجبور نہیں کرتا اگر تم نہ کھاؤ تو میں کیا ہے تو ہم کو یہ کہتا کہ دیکھو اگر ہم یہاں نہیں کھائیں گے اور شراب نہیں پیئیں گے تو ہماری ملک میں جو ہماری بڑھوتری ہے پروموشن ہمیں پروموشن نہیں ملے گا اس کے معنی کیا ہے اس کے اوپر کا آدمی بھی وہی ہے کی ہے میں دوستوں عجیب حالات ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک اور پھر اصل فرمایا عملی خرابی کے لیے عملی خراب خرابی کے لیے دشمن نے ایک ترتیب یہ سوچی کہ پوری دنیا میں میری بات آسانی سے چل سکتی ہے کب جبکہ میں سعودی عربیہ میں مکہ مکرمہ میں میں اپنی بات چلاؤں گا کہ پوری دنیا میں چل جائے گی حضرت حضرت فرمایا تھا کہ دشمن نے اپنی فیکٹری والوں کو اپنے ملک میں جمع کر کے اس بات پر آمادہ کیا کہ تم یہاں سے جو مال بھیجو سعودی عربیہ وہ مال سستے میں سستا بھیجو اور تمہارا جو نقصان ہے وہ نقصان ہماری کریں گی تلاشی کریں گے باقی تم سستے میں سستا کپڑا باریک کپڑے آٹو کے باریک کپڑے ریڈیو وغیرہ اس زمانے کے اعتبار سے ریڈیو یہ تمام چیز ہیں جس سے دنیا میں آماد بگڑتے ہیں کوشکاریاں آتی ہیں یہ تمام چیزیں وہاں سعودی عربیہ میں حج کے موقع پر ڈالی گئی اور مسلمان تو ماشاء اللہ حج میں لایا حج سے لایا ہوں ہمارے فضل کریم بھائی مرحوم فرما کرتے رہوں تو مرحوم کہ ایک بس میں آباد میں کہیں باہر گیا تو وہاں باہر شہر کے باہر ایک پرانی مسجد تھی اس پرانی مسجد میں میں نے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان جو ہے اس مسجد میں بیٹھ کے ریڈیو بجا رہا ہے تو میں نے کہا بھائی ریڈیو تو یہ مسلم ہے ہاں کہ میرے بابا حج سے لائے ہیں حج میں جا کر لائے ہیں وہ تو یہاں کو وہاں کا ہے عورتوں کے باری کپڑے وہاں سے آ رہے حاجی لے کے آئے وہاں سے اور باریک کپڑے ہمارے گھروں میں عورتوں میں بے آئے بے شرمی زندہ ہوئی یہ تمام چیزیں میں دوستوں ستر سال پہلے ایک پلان بنا تھا اس کے بعد یہ تمام چیزیں میرے وجود میں آئی ہیں کسی میرے بھائی لیکن حضرت ایک بات فرماتے تھے کہ چاہے باطل راکٹ کی چال چلے اور باطل چاہے کتنی راکٹ کی چال چلتا رہے دنیا میں لیکن حق جب اپنی محنت کے ساتھ وجود میں آئے گا حق چاہے چوٹی کی چال چلے گا لیکن حق کے ساتھ اللہ کی مدد ہے حق دنیا میں غالب آئے گا اور یوگ راج ہاں پیرس میں بیلجیم میں ہالینڈ میں انیس سو اسی میں جب ہم گئے تھے پیرس میں جماعت لے کر تو ہماری جماعتیں فویا میں اترتی تھیں پویا جیسے اپنے یہاں لاج ہوتی ہے ایسے لاج کی طرح کمرے ہوتے ہیں ان کے پوری پوری بلڈنگوں میں اور اس کے نیچے ان کے وہ اوپر رہنے والوں کے لیے بیٹھک ہوتی ہے ان کی تو ہم لوگ وہاں اترتے تھے ان کے فویا میں نیچے اور جب ہم گش میں جاتے تھے تو مسلمان جوان شراب خانوں ملتا تھا وہاں جا کر ہم ان کو کہتے تھے کہ اتنا ضرور تھا کہ عرب کا جوان چاہے کتنا ہی ضائع ہوا ہو لیکن دین کا نام تو بات سنتے ہیں ساتھ وہ فارم آ جائے گا آپ کے پاس شراب کی حالت نہیں صحیح آئے گا سنے گا ہاں پھر فویا میں جب ہم ان کے کمروں پر جاویں اور کمروں میں ملاقات کرنے جاویں تو وہاں بھی حال ایسا ہی ہو ایک مرتبہ ایک نوجوان کمرے میں ملا شراب کے نشے میں چکنا چور ہمارے ساتھی اس کو لے آئے نیچے جہاں ہم نماز پڑھتے تھے میں نے کہا جا اس کو باہر بٹھاؤ اور ذرا نہلا دھلاؤ تاکہ اس کا نشہ کم ختم ہو نہلایا دھلایا اور نشہ ختم ہوا تو اس فوراً سیدھا نماز دو رکعت پڑھنے کے لیے گیا دو رکعت نماز پڑھنے کے ساتھ اس نے رونا شروع کیا رونا دیا اس کو جب روپئے فارغ ہوا تو ہم نے اس کو بلایا اور بلا کے میں نے اس سے کہا کہ بھائی شاید اس کا ابراہیم تھا کہ بھائی ابراہیم تو روتا کیوں ہے کیا بات ہے تو مجھے کہتا ہے میں میرا باپ مراکش میں بڑے عالم ہیں میں بہت بڑے عالم اور فقی کا بچہ ہوں فرانس میں آنے کے بعد ظاہر ہو گیا شرابی ہو گیا کبابی ہو گیا ہاں اس پہ میں رو رہا ہوں کہ میں کہاں چلا گیا ابھی تو ایک ہمارے ہاتھ میں آیا ایسے تو کتنے ہوں گے یہ بھری پڑی دوستوں آپ ہمارے ہمارے ہمارے اس علاقے میں ماحول دیکھیے جوان ہمارا کہاں ہے راتوں کی کرکٹ کھیلتا ہے وہ راتوں کو کرکٹ کھیل کے فجر کی نماز ادا کرتا ہے کر دیتا ہے ہمارے معاشرہ کیا ہو رہا ہے آپ یہ نہ سمجھے لباس کا بدلنا اور لباس کی تبدیلی انسان کی زندگی کی تمام لاہن تبدیل کر دے گا ہاں لباسی میں دوستوں ہاں ایک آدمی سول سویلین ہوتا ہے سول ڈریس میں ہوتا ہے نا اور وہ آدمی جب پولیس کے بے ہوئے پہنتا ہے پولیس کی وردی تو اس وردی کے پہننے کے ساتھ اس کا سوچنا نہ بدل جاتا ہے اس کی چال بدل جاتی ہے اس کے بولنے کا طریقہ طرز بدل جاتا ہے حضور کی جو دعا ہے نا اللہ مجل سلی لذی خیر امی لگانی وجہ لگانیت صالحہ وجہ لگانی صالحہ کیوں کہا آپ نے کہ اگر ظاہر صالح ہوگا تو اندر بھی صالح ہوگا اور جب ظاہر ظاہر بگڑا ہوا ہے پینٹ شرٹ پتہ نہیں کیا کیا لباس کے میرے دوستوں یہ ہے میرے دوست معاشرت کا بگاڑ آدمی کو دین سے ہٹا دیتا ہے دین کا قیام معاشرت پر ہے ہاں ہمارے ہمارے گھروں میں اور مسلمانوں کے گھروں میں دن ب دن میرے دوستوں دشمن دشمن کی معاشت آ رہی ہے چاہے وہ فیشن کا لیبل لگا کر ہمارے گھر میں داخل کریں یا کچھ بھی کریں اس لیے میرے بھائیوں ایک عمومی طور پر ہمیں اپنی آپ کو ٹھکانے کی ضرورت ہے ان جوانوں کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے وہ ایک طرف ہم ایک طرف ہیں کون جائے گا ان کے پاس کون لے کے بیٹھے گا ان کو کون ان کے لیے راتوں کو روئے گا کوئی اور آئیں گے اور روئے گا تو وہی جو ان کے پاس جائے گا ٹھوکرے کھائے گا ان کی کڑوی کسی بھی سنے گا ان کے حالات کو دیکھے گا تو پھر میرے دوست اسے رات کو رونا آئے گا یہ اللہ کیا حال ہے ہاں اور یہ سب ہے یہ یہ نبی کا وارث ہے یہ پہلی صف ہے اس امت کی نبی نے اپنے پیچھے نماز میں کھڑے ہونے کے لیے مالداروں کو نہیں کہا کہ مالدار کھڑے رہے ہیں اور علماء کر رہے ہوں نبی کے بعد سب ہے علماء کی پہلی سب ہمارے ذمہ ہے ہاں۔ جہاں بچوں پر ہم محنت کریں گے بچوں کو دینی ماحول دینا بھی ہمارے ذمہ ہے اگر انہیں گھروں میں دینی ماحول نہیں ملے گا تو ہماری محنتیں پتہ نہیں کیسے آگے چل جائیں گی چلو کیا ہوتا ہے میرے دوستوں ایک بچہ دو ڈھائی سال کی محنت کے بعد حافظ قرآن بنتا ہے اور حافظ بننے کے بعد جب ماحول نہیں ملتا تو وہ قرآن بھول کر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے حضمت الیا اللہ عمر قدم نے شروع میں میوات میں مدارس قائم کیے مکاتب اور مکاتب میں اپنی نگرانی میں مکاتی چڑھائے دہلی کے بہت سے جو حضرت سے متعلق تھے ان سے کہتے مکان کھولو مکان کھلوائے ایک مرتبہ کسی مکتب میں حضرت تشریف لے گئے ایک بچہ حافظ و قرآن ہوا تھا اس کو لا کے حضرت کے پرساپ نے بٹھایا اب اس کو دیکھا حضرت تو حضرت تعجب میں کہ حافظ جو قرآن اس کا لباس کیا ہے اس کے ہاتھ میں کڑا بھی ہے یہ بھی ہے کیا یہ تو حضرت نے اس سے سوچا کہ یہ تو ان بچوں پر محنت کرنے کے بعد اگر ان کے گھر میں دین نہیں ملے گا ماحول تو یہ تو بچے ویسے کے ویسے نہیں ہیں دین میں بڑوں پر محنت کرو بڑوں میں محنت کرو اور بڑوں میں دین یہ شور پیدا کرو ارے بھائی قرآن تو حکم یہ دے رہا یاری اور نلی نامنوں کو انفوسک اہ کم نارا ابن جب اس کی تصویر تو فرما رہے ہیں کہ خود بھی دین بنو اور بچوں کو بھی دین دین سکھاؤ اور دین سیکھنے کے لیے دینی ماحول ضروری ہے حضور پاک صاحب کے زمانے میں جب کوئی نو مسلم ہوتے تھے تو اللہ کے بھی کیا فرماتے تھے مدینہ میں بھیجو ان کو لاؤ مدینہ میں کیوں مدینہ میں عملی طور پر دینی ماحول ایسا تھا کہ ایک آدمی اس ماحول میں چند دن بھی رہتا تھا اسے دین مل جاتا تھا میں بیان پہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑے ظالم ہم ہیں اور اسے ظالم ہمیں کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو کھلانا پلانا اچھے سے اچھا کھانا اچھے سے اچھا پینا کپڑے لتے سب دیں گے ہمارے گھر میں ہمارے بچے کو اگر نہیں ملا تو اللہ کا دین نہیں ملا ابھی سب ملا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اس کی اولاد کو اس کے گھر میں دین نہیں ملا ایمان نہیں ملا یہ جتنی بے دینی کا محدود دوست ماحول ہے جس بچے کو ماں کی گود میں دین نہیں ملا جس بچے کو گھر میں دین نہیں ملا تو کہاں ملے گا اس کو دین بنیادی بات ہے میرے دوستوں اگر بھائی دیا سر ہم تو لال ہیں مہینے کی جو ترتیب امت میں رکھی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر فرد امت کے گھر میں تعلیم ہونی چاہیے اور فضائل کی تعلیم کے ذریعے مرد عورتوں میں بچوں میں سب میں اعمال کا شوق اور رغبت پیدا ہونے کے بعد ان اعمال کو زندہ کیا جائے کہ ہر فرد امت پانچ رت کا نمازی ہو صبح شام اللہ کی یاد کر رہا ہو قرآن پاک کے سیکھنا سکھانا ہر گھر میں زندہ ہونا چاہیے دین کا سیکھنا سکھانا ہر گھر میں زندہ ہونا چاہیے یہ گھر کی تعلیم صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے اس کے پیچھے پوری سے ایک ترتیب ہے کہ جب گھر میں تعلیم کرو گے اور گھر کی عورتوں میں نماز پڑھنے کا اور دین چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا اب ان کو دین لا کر تمہیں دینا ہے علماء سے پوچھ پوچھ کر ان کو ان کی لائن کے مسائل ہر مرد کو سکھانے ہیں اپنے عورت اور ہر ماں اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے پاس رہ کر اس کو دین سکھائے دین تو عمل کا نام ہے اور گھر میں تو عمل ہے ہی نہیں جس گھر میں یہ سولہ گھنٹے رہتا ہے یا بیس گھنٹے رہتا ہے وہاں تو عمل ہے ہی وہاں تو دین ہی نہیں ہے اس لیے میرے بھائیوں ایک محنت ہے اس محنت کو ہم اور آج تک ایک بات ساتھ ہے دیکھو ابھی بھی گجرات میں عوام میں علماء کا احترام موجود ہے آپ جگاری سے جگاری اور شرابی سے شرابی مسلمان کے پاس عالم دین پہنچ جائے گا نا وہ سرینڈر ہو جائے گا شرابی کے بعد جاؤ گے کہ تمہیں آئی کیا ہم لوگ جب میں سال لگا کر آیا تو گودرے میں ہم گشت کرتے تھے تو گشت کرتے کرتے جو جگاڑ کھیلتے ہیں ان جگاڑیوں کا اڈا ہوتا ہے کبھی کبھی وہاں پہنچ جاتے تھے تو جگاڑ کا اڈا جو چلانے والا ہوتا تھا وہ مجھے کہتے مرچا نہ ہو تو اچھی ہے ہوا ہمارا پڑھا ہوا ہو تمہیں آنا ہو تو ہمارے گھر آ جاؤ وہ شرماتے تھے کہ یار مول صاحب نہیں ہمر پر جاؤ ہے شرابی سے شرابی آدمی میں دوستوں اگر آلے ندی اس کے پاس جائے گا نا وہ شرل ہو جائے گا اور میں آپ سے کہوں اگر ہم اپنی امت کے ان بچھڑے ہوئے لوگوں کے پاس دو چار پانچ مرتبہ بھی جائیں گے نا تو اس کا دل اندر سے کہے کہ یار مورسا ہمارے پاس آ ہے ہمارا جی ہاں مانس پاس ہے وہ احساس ہوگا وہ مید مسجد آ جائے گا آپ کے ساتھ ہمارے ہمارے ساتھ عوام تو مجھے تو جاتی ہی رہتی ہے اس میں کوئی نہیں ہے لیکن عوام عوام ہے عالم دین عالم دین ہے جب اسے نبی کا وارث کہا گیا ہے تو آخر نبی کا وارث مقام جو اللہ نے دیا ہے تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد آخر اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مقام ہے اس کی بات کا کوئی مقام ہے اس کا کسی کہاں جانا ملاقات کے لیے جانا کوئی مقام رکھتا ہے ایسے تھوڑا ہے میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی دوستو ہم نے علم حاصل کرنے کے بعد چلو میں امام بن گیا مسجد کا تو مسجد کے امام کے معنی کیا ہے مسجد کیوں بنائی ہے قارن کے لیے دریوں کے لیے لائٹ کے لیے کہ مسلم کے لیے مسلم کے لیے ہے کہ اس مسجد کے اطراف کا مسلمان نمازی ہونا چاہیے تو ہماری فکر کیا ہونی چاہیے ہمیں تو نماز پڑھانے کے ساتھ پیچھے دیکھنا چاہیے میری میرے محلے میں کتنے آدمی نمازی ہیں اور کتنے نہیں ہیں تو جو نہیں ہے ان کو ان پر میں کیا کروں کیسے لاؤں ان کو فکر یہ ہونی چاہیے لیکن ہمارا حال کیا ہے مسجد میں پنکھوں بند سے شروع کراؤ یہ فکر کرے گا مسجد کے پنکھے تو ہے نہیں ہے مسجد نہیں ચકાયા તૂટી ગયેલી છે લાવી છે પણ મુસલ્લી નથી એનું કોણ ફિકર કરશે اور پھر ہمارا امام صرف مسلح کا امام نہیں ہے ہمارا امام تو امت کی پوری زندگی کا ایمان ہے وہ پھر میں اپنے والدوں سے کہا کرتا ہوں آپ جو جس مسلح پہ کھڑے ہیں یہ مسلح اللہ کے نبی کا ہے اس کو سوچ کے اس مسلح پہ چلیے آپ اور اللہ کے نبی امت کی پوری زندگی کی امامت کرتے تھے میں بعد بار کہا بھی کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ میرے بھائیوں جس جس اللہ جس ہمارے نبی نے صرف نماز پڑھا کے آپ نہیں چلے گئے آپ تو نماز امت کی نماز کی نگرانی کرتے تھے امت نماز کیسے پڑھ رہی ہے یہ جو حدیث میں آتا ہے سلے فہم قلم تو سلے تو آخر کیوں آپ نے فرمایا دیکھیے آپ نے نماز اس کی حیرت کو اس کی حالت کو دیکھا اور پھر آپ نے اس سے اس کو بات فرمائی ہے یہ تمہاری حالت کیا ہے ہم نے کبھی اپنی مسلموں کی نماز کو دیکھا کہ میرے مسلم کا میرے مسلم کا قیام کیسا ہے میرے مسلموں کا روکو کیسا ہے میرے مسلم کی نماز کیسی ہے غالب اکبر فاروق کے سامنے ایک ایک شخص نماز پڑھی اور جلدی جلدی پڑھی تو ہمارے فاروق نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا تو یہ نماز کتنے سال سے پڑھتا ہے کہ میں تیس سال سے پڑھتا ہوں کہ اگر ایسی نماز پڑھتے پڑھتے تو مر گیا تو اس کو اللہ کے نبی کی ملت میں نہیں اٹھایا جائے گا تو ہماری ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہماری ذمہ داری ہے لیکن ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں سوچیں اور الحمد اگر ہم تھوڑی فکر کر لیں اس بارے میں ہمارے مولانا احسان صاحب پاکستان کے ذمہ دار ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے جو علماء سال لگا کر جاتے ہیں تو میں ان سے ایک ہی بات کرتا ہوں تمہارا ایک ہی کام ہے کہ جہاں بھی خدمت کرو جہاں بھی رہو وہاں پر اس بات کی کوشش کرو کہ تمہارے محلے میں کوئی مسلمان بے نمازی نہیں ہونا چاہیے اس کی محنت کرو اچھا میں آپ سے کہوں جو مسلمان ہماری ہماری مدد ہماری مدد کرتے ہیں ہمارے پاس رہتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں ہم سے ہم سے عقیدت رکھتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں اگر یہ بے روز نماز نہ پڑھیں تو کیا ہے فکر تو ہمارے ذمے ہے ہدایت اللہ کے ذمے ہے لیکن ہمارے ذمے جو فکر ہے اس فکر کے کرنے کے بارے میں تو ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوگا نا میں ہمارے علماء سے کہتا ہوں مالدار کو اللہ نے مال دیا ہے اسے مال کا جواب دینا ہوگا ہم ہمیں کہتے ہیں کہ مالدار کو اللہ نے مال دیا اس کو مال کا جواب دینا ہوگا مال کی تو خدا کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے ہمیں تو اللہ نے اپنے ندی والا علم دیا ہے کیا اس علم کے بارے میں جواب نہیں دینا ہوگا یہی امت کی امانت ہے اور اس علم کو امت تک پہنچانا ہمارے ذمے ہے جب امانت ہے تو امانت والا اگر نہ لینے آئے تو ہم جا کے پہنچ جائیں گے ہمارے ایک بار فرمایا کرتے ہیں نبی کے دو کام ہیں ایک کام امت میں طلب دین کی طرف پیدا کرنا اور دوسرا امت کو دین دینا دو کام ایمان کی محنت کے ذریعے امت میں اللہ کے دین کی طرف پیدا ہوگی اب اس امت کو دین کے لیے اللہ نے علم دیا دین کا علم دیا تم اس امت کو دین سکھاؤ یہ دونوں چیزیں ہیں دعوت کی محنت سے امت میں طلب پیدا ہوگی یہ جتنے محنت مدارس قائم ہوئے ہیں یہ طلب پر ہوئے میرے دوستوں ایسے نہیں ہوئے ہیں ورنہ آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے میرے دوستوں ہم لوگ جب مدرسوں پڑھتے تھے نا اس زمانے میں ہمارے آنند میں ہمارے گھودرے میں آنند کے محترین صاحب بچوں کو اگرانے کا کہ تمہارے چھوکروں میں پڑھو مکرو نہ ہمیں داخل کئی دیشوں اور مدرسہ الزمان میں ڈیڑھ سو بچے ہوتے تھے پڑھنے میں جس میں ہم پڑھنے گئے یہ دابری تھا ایک مدرسہ اور اشرفیہ تھا اور جامعہ تھا باقی باقی تو تمام بعد میں آئے ہیں میرے دوستوں انیس سو پچپن چھپن ستاون کی بات ہے جب ہمارا گھوسلہ جلا جلنے کے بعد دوبارہ آباد ہوا تو آباد ہونے کے بعد ہمارے بڑے بڑے آپس میں کہتے تھے کہ آرسا مری جیسے تو پچھلے کون آپ نماز پڑھا سے چونکہ تقسیم میں ہمارے بہت سے علماء چلے گئے پاکستان میں ایک مانا بہم گنیا تھے ایک مولانا ابو ابو اللہ صاحب تھے اور ایک مولانا ہمارے ابراہیم صاحب چنتا مند تھے یہ تین بڑے علماء ہمارے پاس رہ گئے تھے اور بہت دن میں پڑھانے کا کوئی رواج تھا نہیں پوری کہتے ہے تیون مری مریض آپ شو انیس سو ساٹھ میں عمر صاحب ہمارے گودے میں لے گئے ہیں انیس سو ساٹھ میں اور اس وقت ماں کو مہانا گش کیا ہمارے بازاروں میں ہمارے نانا نے ہم کو مدرسے میں پڑھنے داخل کیا کس لائن سے پتا ہے ہمارے نانا نے کہ مرا لال گوٹا بڑا سے لال گوٹا آنند میں اس کا لال گوٹے مشہور تھے آنند کے لال گوٹا کھا داؤز ہے تو مجھے اور میرے دو خارجات بھائی تھے ہم تینوں کو ہمارے نانا نے اس بنیاد کو تیار کیا ہم تینوں تیار ہوئے شام کو بات کی ہے ہم سے اور مغرب میں ہماری نانی سے کہتے ہیں کہ جنے ان کے لیے چادر دھو کے تیار کر دو اور صبح چار بجے ہم تینوں کو لے کے ہمارے نانا چار بجے کی گاڑی میں لے کے بیٹھ گئے آنند یہ بات خریدا نہ جائے ہاں اور مجھے خوب یاد ہے سیدھے دے جا کر وہ آنند کا ہوٹل تو ہوٹل میں جا کے سامان رکھوا دیا اور وہاں داخل کر کے ہم کو تینوں کو چھوڑ کے آ گئے دو تو دوستوں ہمارے ان کی وکٹ کے جو نہیں پڑے آگے میں ابھی تک پڑھا الحمد للہ اللہ نے مجھے پڑھنے کی توفیق دی تو اس بنیاد پر ہم تو گوٹے کھانے گئے تھے وہاں ہاں یہ تھی چلتی ہماری الحمد للہ جب محنت شروع ہوئی محنت شروع ہونے کے نتیجے میں آج گوجرا میں تقریباً ڈیڑھ سو دو سو بن کے تین سو علماء ہوں گے اور ہزار ڈیڑھ ہزار دو ہزار حافظ قرآن ہوں گے اور جتنی بے دوست سڑک پیدا ہوتی گئی آج سے تیس چالیس سال پہلے ہاں، بچوں کو مدرسے میں لانے کے لیے باقاعدہ کہنا پڑتا تھا بھائی بچوں کو بچوں کو مدرسے پڑھنے بھیجو آج یہ حال ہے میرے دوستوں ہر مسجد میں تحفیظ قرآن ہے جماعت ہے اس کی اور صبح پانچ بجے سے بچے اپنے مسجد میں آ کر قرآن شریف یاد کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے اللہ کے فضل ایسے خدا کے مخلص بندے ہیں جو فجر کی نماز سے پہلے بچوں کا سبق سن لیتے ہیں اپنی فکر سے کمیٹی نے کچھ نہیں کہا ان کو لیکن یہ کہ میرے پاس پندرہ بچے ہیں بیس بچے ہیں ان کا ان کا سبق سننا پھر دور سننا پھر وہ بچے اسکول میں چلے جائیں گے اس پوری رعایت کے ساتھ ہمارے بہت سے نوجوان حادثہ دے صبح اور بچوں کی نگرانی اور پیار محبت سے پڑھانا لکڑی سے نہیں اور پڑھتے بچے اور ہر مسجد میں پندرہ بیس بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں یہ کیا طلب ماں میں طلب ہوئی عورتوں میں جب طلب پیدا ہوئی انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو سمجھا بجھا کر میرے دوست دین کے سہارا دے دیا اس میرے بھائیوں اصل امت میں طلب طلب اور طلب دعوت کی محنت سے پیدا ہوگی ہر نبی اپنے زمانے میں انسانوں کو ایمان اور ایمانی زندگی کی طرف لانے کے لیے دعوت کی محنت لے کر آئے اور دعوت کی محنت میں دوستوں پستا مارو محنت ہے بڑی پستہ مارو ہے اور بڑی مٹانے والی محنت ہے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے لیکن مٹانا مٹنے سے آدمی بنتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے یہ دانا ہاتھ میں مل کر گلے گزار ہوتا ہے ہمارا ان کے پاس جانا اور ہمارے ذریعے انہیں دین ملے اور ہمارے ذریعے انہیں اپنی غلط زندگی پر توبہ کی توفیق مل جائے اور انہیں صحیح زندگی مل جائے گی خدا کی قسم تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائیں نہیں کرے گی اتنی دعائیں یہ کریں گے روئیں گے تمہاری موت پر کہ لوگ ہمارے پاس آئے تھے ہم تو کہاں ہم تو کہاں برباد ہو رہے تھے ہمیں انہوں نے سمجھایا ہمیں یہ لوگ لگے مسجد میں ہمیں دین کی طرف انہوں نے رہبری کی ہے ہمیں ان سے دین ملا ہے ہاں۔ وہ ہمارے ہمارے بھائی بڑے شہید میاں بھوپال کے ذمہ دار تھے بڑے شہید میاں تو بڑے شہید میاں کا انتقال ہوا دلی میں اور عجیب آدمی تھا جس دن کا انتقال ہونے والا تھا شام کا انتقال ہوا ہے صبح سے حضرت جی کے پاس جاویں حضرت جی آپ ہمارے امیر صاحب تھے میرا کلمہ سن لیجیے میرا کلمہ صحیح ہے نہیں ہے کلمہ سنا کلمہ سنانے کا کہ حضرت آپ کی ہمارے امیر صاحب تھے ہم سے آپ کی بہت سی خلاف ورزی ہوئی ہوگی آپ ہمیں معاف کر دیجیے حضرت معافی مانگے پھر سے وہی کے پاس جاؤ منشی جی میرا کلمہ سن لیجیے آپ کے حق کے بارے میں پھر ہم سے ہوئی معاف کر دیجیے پھر محمد صاحب کے پاس جا رہے ہیں محمد صاحب سب کے سب سے جا کر معافی مانگی اور کلما سنایا شام کو خدا کا کرنا تو اللہ کو پیارے ہو گئے جب اللہ کو پیارے ہو گئے تو خبر پہنچ گئی وہاں بھوپال حضرت نے فون کیا وہاں امام خان صاحب سے کہ اب کیا کریں شہید نیا کے بارے میں یہ دفن کر دیں یہاں تو پورا بھوپال امن کے آیا ہے انہیں جلدی بھیجیے بھوپال میں تو خیر بہلا دھلا کر کفن پہنا کر ایمبولینس میں روانہ کیا اب بیچ پہ جھانسی وغیرہ جتنے بڑے بڑے شہر پر ہیں اب انہیں پتہ چل گیا کہ شہید میاں کا جنازہ بھوپال سے آ رہا ہے بھوپال آ رہا ہے دلی سے تو وہاں کے لوگ ہائی وے پر آ کے کھڑے ہوئے کہ وہ ایمبولینس آئے تو ہم نمازی جنازہ پڑھیں جتنے شہروں سے وہ گزرتے گئے ہر شہر میں ان کی لوگوں نے نماز جماز ان کے بچے نے جنازی کی نماز نہیں پڑھی مسئلہ حساب سے سب نے نماز جنازہ پڑھتے گئے اور ان کا بچہ ان کے سامنے پانچ دس منٹ بات کر کے تشکیل کرے کہ میرے باپ اس محنت کرتے کرتے پیارے ہوئے تم میں سے کون چلا چین کی تیار ہے وہاں جمع تشکیل کرے روانہ کر آگے بڑھے جب وہاں پہنچے بھوپال تو بھوپال میں بھوپال کا پولیس کمشنر کہتا ہے کیا بات ہے آج بازار بند کیوں ہے کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے اب اسے تو پتا ہی وہ کیا جانا ان میاں کو کہا ہاں بڑا آدمی بڑا بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا ہے چنا کہ سعید میاں کے انتقال کے وقت میں سعید میاں کے محلے میں جتنی ہندو رہتے تھے ان ہندو عورتوں نے اس دن کھانا نہیں پکایا اس کے غم میں اور جب شہید نیا کا میاں کا ایک ایک عادت تھی کہ ہر سال پہلوانوں کی تشہیر کرتے ہو اور پہلوانوں کو تشہیر کا اپنے ساتھ سیکھ میں تو جب شہید نیا کے جنازہ نکلا گھر سے تو جتنے پہلوان شہید نیا کے ساتھ قلعے میں جایا کرتے تھے وہ کھڑے ہو کے روتے اور روتے کہ شہید نیا چھوڑ کے چل دیے شہید نیا چھوڑ کے چلتی ہے روتے جاؤ کہتے جاؤ ایک یہ بھی زندگی میں دوستوں کہ آدمی دنیا میں خدا کی مخلوق پر رحم کھا کر اپنے آپ کو مٹا کر انہیں دین کی راہ پر ڈال کے چلا جائے میں دوستوں وہ ہزاروں انسان جن کو ہم نے اور آپ نے محنت کر کے دین کی راہ پر ڈالا ہوگا نا وہ تو میرے دوستوں ہماری خبروں پر آگے بڑھیں گے ہاں اس لیے میرے بھائیوں مجھے اس بات کی ہے ہم اپنی لائن کی جو خدمت کر رہے ہیں بالکل کریں لیکن اس کے ساتھ دعوت کی محنت کو جوڑیں ہم جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں ہماری فکر ہونی چاہیے کہ میرے محلے کا ایک ایک مسلمان اس کا تعلق مسجد سے کیسے جڑے وہ اپنے دین کو ضروری دین کو سیکھ کر زندگی گزارنے والا بنے اور وہ اللہ کے دین کی خاطر جانی مانی قربانی دیں یہ تو بات صاف ہے جان مال جہاں لگانے کی لڑنا دی ہے اگر وہاں لگائے گا آدمی تو جہاں نہیں لگانی ہے وہاں نہیں لگے گی اور اگر جہاں لگانی وہاں نہیں لگائے گا تو اسے کہیں نہ کہیں لگانی ہے ہاں، اور ہو رہا ہے دنیا میں حضرت جی ایک بار سنا کرتے تھے بھائی کرنے کے کام کرو گے تو نہ کرنے کے کاموں سے بچ جاؤ گے کرنے کے کام تو ہمارے یہ ہیں اس عمر کو کون سنبھالے گا اس کی بے دینی پہ کون روئے گا اس امت کی دنیا لوٹ گئی تو چلو لوٹ گئے اس کا تو دین لوٹ گیا میرے دوستوں سوچو تو صحیح میرے دوستوں حضب رحمت اللہ علیہ علما سے جو سان مانگتے اس لیے نہیں مانگتے تھے سان اسی لیے مانگتے تھے کہ علماء امت کے عوام میں چل پھر کر محنت کر کے امت کے حالات کو دیکھیں تاکہ ان کے دلوں میں زخم آئیں اور ان کے دل مجرو امت کی بے دینی کو دیکھ کر تاکہ وہ مجرو دل لے کر جب رہیں گے تو امت کے لیے فکر کریں گے ہاں یہ ہے میرے دوستوں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کہاں ہے امت کے مٹنے کا دین کے مٹنے کا درد و غم کہاں ہے ہم سوچے تھوڑی دیر کے لیے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نہیں کر رہا بیاں سب فرشتے سجدوں میں عبادت میں ہیں ہمیں تو درد درد دل کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے ہاں نبی علی صاحب السلام ہمیشہ اسی غم میں رہتے تھے اور مسئلہ صرف امت کا نہیں ہے یہ پوری انسانیت ایک پوری انسانیت حضور کی امت میں ہے خیاس انی رسول اللہ علیکم جمیا چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ رشیا ہو چاہے وہ یورپ ہو اور چاہے وہ عرب ہو اور چاہے آسٹریلیا ہو اور چاہے ایشیا ہو اس میں رہنے والا ہر بنی آدم یہ اللہ کے نبی کی امت میں ہے اور ہر بنی آدم کے بارے میں اللہ کے نبی کو غم تھا کہ آدم کا بچہ جہنم کے آگ سے کیسے بچے یہ آپ کے اندر کی فکر درد تھا وہ درد فکر ہمارا ہونا چاہیے لیکن وہ درد و غم اللہ دیتا ہے جب اس راہ میں آپ اپنے اس میدان میں ڈالو گے میں آپ سے کہوں ایسی ایکسیڈنٹ کو خطرناک ہے دوسرے او کتنا مری گیا نہ کتنا نہ ہاتھ نہ پگ آپ آگ بکھرائی گیا نہ تو چلو اللہ مدد مخصوص ہوگا اتنا کہ آپ کہاں جاؤ گے لیکن میں دیکھ کر آیا ہوں تو میں جو دیکھ کر آیا ہوں نا اس کو رات کو نیند نہیں آئے گی کیا بیچی بھی باہر آتی ہوں آخر باہر آتی میں دیکھ کر آیا ہوں اور آپ نے سنا ہے میں آپ کو امت کے حالات اور سن کے آپ لیکن جب آپ خود جاؤ گے تو اور جب ان کے حالات کو دیکھو گے اور امت کے جھٹکانے کو آپ آپ دیکھو گے اور امت کی بے طلبی کو آپ جب دیکھو گے تو پھر آپ کے دل کا حال کیا ہوگا اللہ کا شکر ہے اللہ نے اپنے نبی آئند میں ہمیں دیا ہے اس لیے میرے بھائی آپ سے ہماری گزارش ہے حضرت یہ اندر کی تھی کہ میرے علماء حضرت فرما کہتے تھے میرے علماء سال میں اپنے تین سال دعوت کی محنت میں لگائے ایک سال تو دعبا میں اور اور ہندوستان میں ایک سال لگا کر پھر ایک سال لگانے عرب ملکوں میں جائیں کہ عربوں میں خدا نے جو اندر ودیت صفات رکھی ہیں وہ صفات یہ بھی اپنے اندر پیدا کر لیں اور فرمایا تیس سال یہ یورپ میں جا کے لگائیں ہاں جن لوگوں نے اس بات کا بیڑا جھڑپا ہے کہ ہم تو مکہ مدینہ کو پیرس اور نیو یارک بنا کے چھوڑیں گے ان کے ملکوں میں جا کر یہ محنت کیوں کریں ہم تمہارے پیرس کو اور ہم تمہارے نیو یارک کو مکہ مدینہ بنا کے چھوڑیں گے یہ ان کے عزائم ہو ہمارے علماء کے اور ان عزائم کے ساتھ یہ محنت کریں وہاں جا کے اور کوئی مشکل نہیں ہے محمد دارک اللہ کے عزیز اور دو باتیں ہیں بھائی دوستو امت میں بغیر کسی غلط کے کوئی غلط ہمیں کسی سے نہیں ہے نہ ہمیں ایک کوڑی چاہیے نہ میں ہمیں نہ کسی کے ایک چائے پیاری چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں نہ تھینکس چاہیے نہ شکریہ چاہیے ہمیں تو ایک ہی بات چاہیے کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں اور اللہ کو پہچان دی گزارنے والے بن جائیں اس پر چاہے ہماری جان لگ جائے ہمارا مال لگ جائے ہمیں موت آ جائے ہمارے پاس بات بات ساتھ ہے پاکستان کے لڈر تو ہمیں کہتے ہیں تم ہندوستان والوں کو جا کے کہو کہ تم ہماری پوری دنیا لے لو تم ہمارا سب کچھ لے لو پر تم ایمان میں داخل ہو جاؤ تم ایمان میں داخل ہو جاؤ تاکہ تمہیں جہنم سے خدا بچا لے سب لگانا اور یہ بات بھی صاف ہے جو اللہ کے لیے مٹتا خدا اسے مٹنے نہیں دیتا اور جو اللہ کی دینی ذمہ داری پر اپنے آپ کو ڈالتا ہے خدا اپنی مدد کے ہاتھ بڑھاتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے الماؤن تو ساتھ ہی اللہ کا معاون کہ جو جتنی ذمہ داری دین کے بارے میں اللہ کے اللہ کی لٹانا چاہتے ہیں اس کے پیچھے کچھ نہیں ہونا چاہیے غلط کیا لینا اللہ ملے اللہ بس ہاں، یہ دنیا والوں کے بعد دنیا اس سے پریشان ہو تو خدا نے ایسا نظام دنیا میں ظالمانہ چلایا ہے کہ آدمی محنت کرتے کرتے مال کمائے اور مال اس کا نہیں ہے ساٹھ ٹکا جمع کرا دو اور نہیں کرا تو نہ گھر میں رکھ سکتے ہو نہ کہیں اور جگہ رکھ سکتے ہو اور نہ جیب میں رکھ سکتے ہو پھر کیا کرو کہ انویسٹمنٹ کرو انویسٹمنٹ کروانو پچی جہنا سر انویسٹمنٹ دیتے رہتے ہو تو ٹینشن کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے کھاتا کتنا ہے ڈیڑھ روٹی آدمی کتنا ہی مال آ جائے پہنتا کتنا ہے ایک جوڑی کتنا بڑا بنگلہ بنا لے رہتا ہے کتنے میں پندرہ بھائی پندرہ کے روم میں باقی کچھ نہیں ہاں، اللہ ہمارے بد بھائی کو غریب فرما ہے سیدھے سادھے مکان میں زندگی گزار کے چلے گئے اللہ اس کی خبر کو نور سے بھر دے بہت عجیب آدمی تھا ہمارے محمد صاحب ابھی مجھے کہا مجھے اسماعیل نے کہ بارہ بھائی کہاں تھی ساؤتھ افریقہ کی فوٹو موڑ کے تو دہاڑی ہوتی અહીંથી ફોન કર્યો કારણ કારક ઇન્ડિયા આવો મારે મને તારે કામ કામ નથી લાગો તો અહીં આવી જાઓ تو آنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں یہ ہے دین کا فرق اس کو کہتے ہیں معاملہ دار ہے لیکن اندر دین کا دن ہے اپنے بچوں کے بارے فکر ہے کہ میرے بچے دیندار ہونے چاہیے ہوں تو بہت کہوں چھ تو بہت سمجھاؤں کیا بات ہے ایک آدمی اپنے بچے کی ہمدردی اور اندر شفقت اور رحمت کے ساتھ اپنے بچے سے بات کرے اور بچہ قبول نہ کرے ہو نہیں سکتا چالتا بڑھتا کیوں کہ کمانے بات نہ تھی اندر درد ہو جیسے بچے کو کینسر ہوتا ہے تو کینسر کے ہاتھ میں کتنا اندر سے ہوتا ہے اس کو روتا ہے کسی کو دعا کر کے روتا ہے یہ دعا کر کے بات چھوڑے اور اس کی بے دینی پر ہونا نہیں آتا اس کو کبھی کبھی اپنے بچے سے آدمی اپنے بھائی سے کہے تو صحیح کہ بھائی ہماری آخت میں مسلو ہے قیامت میں ہمارا شدھ ہے ہمارے بھائی بیٹا زندگی کو ٹھیک کرو اپنے باپ پر رحم کھاؤ اپنے باپ پر ہم کھاؤ اگر آدمی واقع اس کے اندر ایک فکر ہو کہے گا اس کی بات ضرور چلے گی اور اللہ تعالیٰ شاہ کسی بندے کی میں اس کو ظاہر نہیں کر رہا اور پھر بھی اپنا اگر اگر ہم نے اپنے بس کی کوشش کر لی تو اللہ کے یہاں ہمارا ہمارا معاوضہ نہیں ہوگا لیکن میں ایک بات کیا کرتا ہوں وہ تو اللہ اور تم جانتے ہو تمہارے تمہارے بس میں کتنا ہے وہ اللہ جانتا ہے تم جانتے ہو جواب اس کو دینا ہمیں تو دینا نہیں کسی کو ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا ہے اس لیے میرے بھائی گزارش اس بات کی ہے بہت اچھا علاقہ تم اللہ نے دیا ہے میں دوستو ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں حق بات کہنے جاؤ تو دھکے پڑتے ہیں آپ کو یہاں دھکے نہیں پڑیں گے آپ کو تو لوگ میرے دوستو آؤ یوں کہیں گے تھوڑی سی کر لو اپنے اس علاقے کو ایک نمونہ بناؤ اسی علاقے میں ایک آگے میں میرے دوستوں بات تو دیتا ہے ایک موڑا نذیر مسجد صاحب پالنپور کے علاقے میں ایک مولانا نظیر احمد صاحب جس زمانے میں پوری یہ مومن برادری پوری کی پوری میں دوستوں شیعہ کی طرف جا رہی تھی اور پوری کی پوری میرے دوستوں بدعات میں اندر ڈوبی ہوئی تھی پھر اسے ایک اللہ کے بندے نے ایک بات طے کی کہ اس قوم کو صحیح پر لانا ہے اور اس کے لیے قربانی دینی ہے ایک نظر صاحب تو جب اس نے اور پھر میرے دوستوں نواب نواب شیعہ نواب اس پالن پور میں رہتے محنت کرنا لیکن جھیلا آپ نے آپ کو برداشت کیا اور اپنے آپ کو محنت کے میدان میں ڈالا وہاں کے بوڑھے کہتے ہیں حضمان نظیر احمد صاحب عشا کے بعد اونٹ پر بیٹھ کر پالنپور سے پیر مشائق کی کتاب لے کر ہمارے کھیتوں میں آتے تھے اور اپنے ساتھ دیا لاتے تھے اور پھر کھیت میں اس دیے دیا کھلکا کر پیر مشائق کی باتیں پڑھ کر سناتے تھے کہ پیر مشائق تو یہ کہہ رہے ہیں اور تم کیا کر رہے ہو اس طریقے سے ہمارے ہمارے بڑے بوڑھوں کا ذہن بنا کر پھر ہم کو ساتھ لے جاتے دوسرے بستی میں اس طریقے اللہ کا بندہ محنت کر کے پوری قوم کا رخ خود اللہ اللہ سے مڑوایا اور آج ہزاروں میں دوستوں اس قوم میں علماء ہے ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں محنت کی ہر بابا عمر صاحب نے کہاں جا کے محنت کی ہمارا بھی میرے دوستوں کو چھوڑ کر جاویں ٹھیک ہے مدرسے میں اپنی ذمہ داری پوری کرو یہ تو امانداری کی بات ہے لیکن اپنا باقی وقت امت کے پیچھے لگاؤ امت کو سینے سے لگاؤ امت کے پاس بیٹھو اور ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کرو اور پھر اللہ سے کہو کہ اللہ میرے بس میں تو اتنا ہے باقی تیرے بس کچھ کر کے دعا مانگے تو مسئلہ صحیح ہے اور یوں میرے دوستوں ہم آرام کرتے رہے امت اپنی میرے دوست برباد ہوتی رہے اور ہم دعا مانگتے رہے یہ میرے دوستوں صحیح نہیں ہے ایجا کا نام تو پہلے ہے ویا کا رستا ہی بعد میں ہے امت کی دینداری کی فکر لے کر غم لے کر اپنی بس کی کوشش کر کے ہاتھ پیر مارتے ہوئے کچھ بھوک پیاس برداشت کرو راحت کے ساتھ دین نہیں دنیا میں زندہ ہوا دین تو قربانی سے زندہ ہوا ہے اور قربانی تو دینی ہی پڑے گی اس کے بغیر دین زندہ نہیں ہوگا اپنی سے قربانی کی ترتیب پر لاؤ لاؤ اپنے آپ کو ڈالو اور جو جتنی ذمہ داری اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے ایسے ہی دروازے کھولے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے کام لے گا اسے میں دوست سال ہم مانگ رہے ہیں آپ سے کہ امت میں چل کر محنت کر کے ذرا امت کی امت کے میرے دوستوں محنت کر کے ان کو دیکھو اور کہ امت میں کتنی استعداد و صلاحیت یہ بھی دیکھو ہاں ایسی ایسی صلاحیت کے لوگ امت میں ہیں جن کی صلاحیت ضائع ہو رہی ہیں لیکن انشاءاللہ شاء آپ اور ہم میرے دوستوں میدانوں میں آئیں گے نا تو ایک عالم دین صرف چالیس دن گزار کے نہیں آئے گا کسی علاقے میں جائے گا تو عالم دین ہے وہ ہمارے یہاں کے ہمارے مودی عبد الرحیم صادق ہے امام صاحب مسجد کے وہ چلے کی جماعت لے کے گئے ایم پی میں للن یہ ایک علاقہ ہے وہاں اب جماعت لے کے گئے تو وہاں کو دیکھا تو وہاں تو مکتب بھی نہیں ہے بچوں کی تعلیم کا انتظام بھی نہیں ہے ایک عجیب حال ہے تو وہ وہاں محنت کرنے کے دوران میں وہاں کے لوگ جو ان کے قریب ہوئے مانوس ہوئے ان سے کہہ رہے کہ بھائی تم اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہو دیکھو ہمارے گودے میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے بچوں کو رہنے کا انتظام بھی ہے کھانے کا انتظام بھی ہے اگر تم وہاں بچے کو بھیجو گے تو میں لے جاؤں گا ہاں میں بھیجوں گا تو نام لکھ دے گئے چلے کے دوران میں چالیس پچاس نام لکھے جو تیار تھے چنتا کر کے گودرا آئے گودرا آنے کے بعد عبد الستار صاحب جو ہمارے چچا محتمی ان سے کہا کہ مر صاحب للریا کے علاقے میں یہ حالات ہے میں ان لوگوں کو کہہ کے آیا ہوں اگر تم بچے دو گے میں داخل کر دوں گا مدرسے میں اگر آپ کہیں تو میں لے آؤں موقع کہ لے آؤں پھر گئے وہاں سے للریا اور جا کے جتنے نام تھے ان کے پاس مل مل کے تقریباً تیس بچے ملے انہیں سب نہیں ملے تیس ملے تو تیس بچوں کو لا کر مدرسے میں داخل کیا آج اس لدریا علاقے کے دو سو کے ڈھائی سو بچے پڑھنے والے ہیں پونے چار سو چار سو میں تقریباً ڈیڑھ آج ایک سال پہلے تو مجھے بتایا تھا انہوں نے سو کتنے بچے بتائے تھے ابھی اور بڑے ہیں تو آج یہ دوستوں وہاں سے عالم بن کے گئے لوگ حافظ بن کے وہاں سے گئے اس علاقے میں اور بچے وہاں پر میں تو مکتب کھول کے پڑھانے والے بن گئے یہ مولانا مولانا عیسا صاحب ننداسن گئے ننداسن شہیدوں کی بس بس تھی اور کوئی تبدیل سے مانو زیادہ نہیں سنے تو یہ مسجد میں اترے اکیلے تھے ایک خادی کو ایک مولانا والا مجھے جہاں تک کون اکیلے تھے وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا کہ اصغر اصغر چھوٹا بچہ تھا گئے کھیلتے کھیلتے مسجد میں پانی پینے آیا اور میں نے دیکھا چھوکرا بہت اچھا نو نونہال دکھتا ہے تو میں نے کہا اے چھوکرے ادھر آ تو آیا تو میں نے کہا پانی پلا مجھے پانی پیلا نہیں پھر میں کہیں بیٹھ تو یہ پڑھائی میں سلکانا آتا ہے کہ نہیں آتا کہتے میں تو یہ سلکاتا سکھاتا ہوں ایسے ٹھیک ہے اور پھر مجھے چائے بنا کے پلائی مانو سیدھا کر دیا تو اسے ایک دو مطلب چائے بنا کے پلائی مجھے پھر میں اس کا زہر بنا کے بٹھایا میں تجھے مدرسے میں لے جاؤں ماں تجھے کھانا بھی ملے گا سونا ملے گا پڑھنا بھی ملے گا تو تیار ہے تو کہاں میں تیار ہوں تو اسے مانا عیسا صاحب چھاتی مدرسے کے ذمہ دار تھے تو پھر ان کے انہوں نے مانا عیسا صاحب ان کے بھائی کو بلایا اور کہا یہ چھوکا پڑھنے تیار ہے تو مجھے لے دے میں لے جاتا ہوں اس کو جی لے جاؤ تو وہاں سے اٹھا کر چھاپے میں جا کے داخل کر دیا وہی سرسا بیچارے عالم بنے عالم بننے کے بعد مدرسہ قائم کیا ہندا سن نے اور ترکی جا کر چار مہینے لگا کر وہاں ترکی کی زبان سیکھ کر آئے پھر یہاں ہندوستان میں جب ترکی کی جماعت آوا تو انکم دے جائیں کہ بھائی تم بن جاؤ آج مدرسہ چالو ہے تو آپ حضرات اگر حرکت میں آئیں گے نا کہیں علاقوں میں جائیں گے نا تو علاقوں میں جانے کے بعد علاقوں کے حالات جب آپ کے سامنے آئیں گے نا تو پھر آپ کے لیے ایک سوچ اور فکر کی لائف گی کہ ہمیں آگے اور کیا کر سکتے ہیں اس لیے آپ ہماری گزارش ہے اللہ کے لیے جو ہم صاحب فرماتے ہیں کہ ایک سال دو ہمیں ہاں کلندر ہر سے دیدا ہوئے کلندر ہر سے گوئے دیدا چیک جیزا گویت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی سوچ لمبی تھی عالمی فکر امت کے ایک ایک فرد میں پیدا ہو جائے یا آپ کے اندر کی سوچ تھی اور علماء میں تو بدتری دورہ ہونا چاہیے اس کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات نے اب تک سال نہیں لگایا خیر اللہ کو اللہ کو اب تک منظور نہیں تھا اب میرے دوست اللہ نے ہم جسوں کو آپ کے پاس پہنچایا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اب آپ اپنی ترتیب بنا کر وقت لگائیں لیکن وقت لگانے کے لیے ہمارے یہاں شرط یہ ہے کہ جس مدرسے میں ہم پڑھاتے ہوں اس مدرسے میں ہماری جگہ معقول انتظام کر کے ہم سال کی چھٹی لیں گے سال کی چھٹی اور سال لگانے میں ادھر ادھر کہیں مت دیکھنا نہ ابا کی طرف نہ امبا کی طرف سال لگانے میں ایک اللہ نے نگاہ کر کے طے کرنا کہ میرا اللہ نے یہ آسان کرے گا اور یہ بات بھی طے ہے کہ اگر سال لگانے میں اگر کچھ قرض بھی لینے کی نوبت آئے گی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں مکان بنانے میں قرض کہیں ہی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے مکان کی قرض لیا ہو یا آپ نے دنیا کے کسی زور کے قرض لیا ہو لیکن دین کی خاطر آپ نے آپ نے قرض لیا ہے آپ نے اپنے مہمانوں کو قرض لے کر بھی کھلایا ہے اور آپ ہم سب جانتے ہیں دنیا سے پچیس دن جب لے گئے تو آپ کی ذرا رحم میں تھی یہ دین کی خاطر تھا اور حضرت حضرت خانی اللہ وقدوں کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ اگر آدمی اپنے گھر والوں کے واجب نفقے کے لیے قرض لے کر دے گا اور خدا نخواستہ آزاد کرنے سے پہلے موت آ گئی تو اللہ قیامت کے دن اس کے قرض کو اپنے خزانے سے ادا کرے گا اپنے خاندان کے واجب اس میں اور میں تو صرف اللہ کے دین دنیا میں زندہ فرائض زندہ ہوں فرائض مردہ ہے فرائض زندہ ہوں امت ایک ادا سے بچ جائے اور امت دین پر ثابت ختم ہو جائے اور امت جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے ہاں اس مقصد کے لیے جو آدمی اگر میں دو سو قرضہ بھی دے گا تو اللہ تعالیٰ شام ہوں ادا کروائے گا کروائے گا کروائے گا ہاں یہ بات نہیں ہے لہذا میرے دوستوں اگر دو پانچ ہزار آگے پیچھے کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو کوئی ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ شام ہوں کہ ہاں وہ بندہ بہت ماں محبوب ہے ہاں پہلے نبی نے ہجرت کی ہجرت کے دن ہزیا قبول نہیں کیا کا حالانکہ وہ کو دینے والے ہیں کہ نہیں ہم تو آپ کو مدینہ جا کر اس کا اس کی دیں گے ہمارے لیے یہ رکھتا ہے روز کھولا ہے کہ ہمارے ہم کو تو حجی دیوار کون ہوں گے کوئی حدیوار ہم کو دیوار ہے نہیں ابھی پھر کیا چلو اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ ہماری طاقت سے زیادہ ہماری آزمائش کرتا نہیں ہے نہیں کرتا ہاں وہ تو کریم ہے لیکن ہاں بندہ ذرا اس کی طرف بڑھے جب وہ بڑھتا ہے تو اپنے ہاتھ بڑھا دکھا جاتا ہے اور ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں سے کام لے گا دنیا کے ملکوں میں جاؤ گے ہاں یہاں اتنے میں اتنے کوئے میں پھر سے نہیں جاؤ گے ذرا اپنے آپ کو کوئے سے بات پر نکالو اللہ کے راستے کی محنت میں اپنے آپ کو کھپاؤ جو تمہارے ویسا تو کرو باقی اللہ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ شام آسن کر دے گا ہر حال میں آسن کرے گا لیکن آدمی کی طرف پر ان تقرب بہلے شبرم تقرب تک پہلے وہی تقرب بھائی دراز تقرب دیوار اپنے بس کے آگے بڑھو تمہاری طرف سے طلب ہو ہماری طرف دیش ہوگی اس لیے آپ سب کے سب طے کرو گے انشاءاللہ سال ضرور لگائیں گے آئے لگاؤ گے لیکن میں نے کہا ابا اما کے پر نظر مت رکھیو ہو کسی پر نظر نہیں نظر کس پر ایک اللہ واضح اللہ شریف کا پر اور میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جو آدمی اللہ کے پر نگاہ رکھ کر اور اللہ ہی پر بھروسہ کر کے کسی بات کو طے کرے گا اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا اس کی غیرت کے خلاف ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے اور اسے برباد کرے ابراہیم خان اسلام کے واقعے میں کیا بتایا اللہ نے ابراہیم نے اپنے آپ کو میرے حوالے کیا ہے تو اللہ نے آگ میں کبھی کو جلنے دیا نبی نہیں حضرت موسا کی ماں نے ہاں حضرت موسا کو پانی میں ڈال تو دیا ہاں اللہ نے ظاہر کیا اور اللہ کی مددیں ہوتی ہے پہلے نہیں یہ بھی دماغ سے نکال دیجیے پیرا بجو جاؤں نہ مدد تو آتی ہے اپنے وقت پر اور اینڈ وقت پر آتی ہے وہ کیسے آتی ہے این وقت اور دیکھو دعا کی قبولیت کے لیے حسن بستی بننا بھی ضروری نہیں کہ حسن بستی بنے پھر دعا قبول بلو یہ بھی نہیں ہے قرآن پاک نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے راستہ کھلا رکھا ہے اب میں یو جی بول بول دوتا ویسے کچھ یہ ہم لوگ کہتے ہیں کھڑے کے نام لکھا ہوتا کیا نام رکھا ہمارے وہ جائش نہ اصل میں جب آدمی نام لکھاتا ہے نا کہ مجھے جانا پھر مہینہ طے کرواتے ہم لوگ فلاں مہینے میں جانا اچھا بات اب وہ جو مہینہ طے کیا ہے نا یعنی کہ منہ تو انشاءاللہ شاء اللہ شابان مچے اب جتنا شابان قریب آتا جائے گا یہاں کوئی الگزام ہے نہیں اتنا اندر گھر بڑی مچے گی شو کروں شو کروں اب وہ اندر جو اشتراری حالت پیدا ہونے کے ساتھ پھر بڑھ گیا کہ اللہ میں اب تو پوچھ کر دے تو پھر اللہ اچھا میرے بندے میں چاہتے اور مدد کیوی کر کرشے یہ اللہ اللہ سے مشاہدہ خبر نہ آپ کہ ہوں مدد کی تک کروانا چاہوں اور مدد این وقت پر جائیے پیچھے فرون ہے آگے سمندر ہے نہ قوم کہہ کے ارے موسا مر گئے سر موسا کیا کہہ رہے ہیں کر رہا اتنا بھائی اب سے ہر کے نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے ابھی راستہ نکالے گا سر نے راستہ کیا نکالا نکالا حضور کی جتنی مدد کے واقعات آپ دیکھیں گے اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں تشہیر لے گئے پانی خلاص ہو گیا اب اللہ نے اللہ نے اپنی ندی کی انگلیوں کو پانی میں رکھوا کر پانی رات ہاتھ نکالا اور وہ اناج ختم ہو گیا تھا تو اللہ میاں نے اناج میں اتنی برکت ڈالی کہ وہ صحابہ نے تھوڑا سا جمع کیا ہوا تھا دعا کی حضور نے اور دعا کرنے کے بعد اللہ نے اس میں اتنی برتن ڈالی صحابہ نے سب برتن بھر لیے تو اللہ تعالیٰ سے کیا مدد ہوگی ہم ہاں جی۔ سب تیار ہو ارے سب تیار ہو ادھر ادھر مت دیکھنا اللہ پر طے کر کے طے کرو گے خدا تمہیں کب جانا ہے میں آج نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو حالانکہ اگر آپ آج جاؤ گے نا تو آج بھی اللہ مدد کرے گا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں آج نہیں آپ کے مدرسوں کا انتظام کرنا ہوگا آپ پڑھا رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں وہاں کی ترتیب بنا کر ایک میرے دوستوں ترتیب سے ہمیں جانا ہے ایک سال کی چھٹی لو اور سال کی چھٹی لگنے جگہ پر مناسب آدمی دکھا کر اپنا سال لگا لو سال لگا کر پھر آنے کے بعد اگر وہ کہیں بیٹھو تو بیٹھ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا بے دوستوں بہت وسیع ہے اس کی مدد کی راتیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ کام لے گا اور ہمیں کام کے کلحق بنا دے گا سب تیار ہو کون کون تیار ہے کھڑے ہو جاؤ کب جا رہا ہو تم بعد میں ابھی تو اپنے آپ کو پیش کرو ہمارے طلبا تو بیٹھ جاؤ طلبا کے رہے تو طلبا بیٹھ جاؤ ہمارے مدرسین علماء یہ اپنے آپ کو پہلے کرے آخر ہو جا ارے بز میں میں ہے یہاں کوتا دستی میں ہے محرومی جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے یہاں تو جو بڑھ جاتا ہے اللہ اس کو اپنی مدد کے سہارے لے لیتا ہے اور کون دیکھو اور کون ہے اور کھڑے ہو جا اور کھڑے ہو جا یہ دو دو ندیوں کے درمیان کے علاقے کو ہمارے بزرگوں نے ایک مستقل علاقہ قرار دیا اس میں بڑی صلاحیت ہے ہاں بروج سے کاٹا سورج سے کاٹا اور ایک مستقل پانوری کا علاقہ طے کیا ہے اس میں صلاحیت ہے اس لیے کیا ہے سر تاکہ الگ ہو اس کی صلاحیتیں اجاگر ہوں اور یہ کام لے کر دنیا میں چلے اور کون دیکھو اور کھڑے ہو جاؤ سوچو مت سوچو مت اللہ سے معاملہ کر لو اللہ تیری بنیاد پر کھڑا ہوا ہوں تو یہ آسان کر پھر اللہ سے قبول کروا تین کام تمہارے ذمہ ہے ایک تو فیصلہ کرنا ایک دو رکعت پڑھ کے قبول کروانا گھر کے اللہ مجھے قبول کر دے اور تیسرا اپنے بس کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے آسانی کر دے گا اور کون ہے ہم بھی تم میں سے ہیں ایسا نہیں ہے یہ کہ ہاں اور اور کیا کریں گے ہمارے فریض آپ اپنی مشورہ کر لو بس دیکھو کہاں بیٹھو گے وہیں بیٹھ جاؤ اللہ آپ کو فرماؤ اللہ ان کی جانوں میں مالوں میں ایمان میں امال میں ابرو میں عزت میں خدا بڑھ کر تصویر کرنا اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ اللہ کے بندے کھڑے ہوئے اللہ ان کے لیے آسان کر دے گا کیا ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ ہمارے لیے آسان نہیں کرے گا ارے بولے تو صحیح تم لوگ سوچو گے یار جاؤ تو اچھے پر پیڑھی ہوا نہیں بیٹی یہ مان پیارا نے یہ بس سوچو اس کی فکر مت کرو پہلے تو تم طے کر کے اللہ سے قبول کرواؤ گے جب وہ قبول کر لے گا نا ہوا کی بیٹی کو بھی وہی سمجھا دے گا سر وہ بھی سمجھ جائے گی گھر والے بھی سمجھ جائیں گے ہمیں گھر والوں سے کچھ لینا ہی نہیں ہے تو اس کو سواری کہاں ہے گھر والوں کو تو تب مشکل کے بجائے جیسے میں پاس پندرہ ایک ہزار روپئے نہیں دیا پانا آپ میں لینا ہی نہیں ہے ہاں، لے رہے آؤ تب بھی کیا آپ پا بھائی انٹر سے پھر وہ کہے کہ بیٹا تمہارا تھوڑا سا نہیں ہے کیوں سوچے عزت کے ساتھ لینا ہے اللہ جو دے گا وہ عزت کے ساتھ دے گا ہاں سیدھی بات ہے اور انشاءاللہ اللہ کی راہ میں جب لگاؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو قرض کہہ رہا ہے منظر ندی جو اللہ قرض الحسنہ قرض کیوں کہہ رہا ہے اس کو واپس کرنا ہے اور پھر واپس کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے مند الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره ولهذا غيب میں ہمارا مولوی سمجھتا ہے بھائی نوکری بھائی پگار کے لیے ہمیں ہوں خرچ ارے بھائی تو تو بہت کچھ کر سکتا ہے لگاؤ تو صحیح پہلے پھر دیکھو ہمارا ہے بھائی دے گا بھی نہیں دے گا لوٹائے گا وہ ہاں اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ذمہ داری کے وقت تمہیں آگے بڑھائے گا اللہ نے ذمہ داری دی ہے ہماری ہاں ہماری ذمہ داری ہے اور جب اللہ نے ذمہ داری دی ہے اور ذمہ داری کو ہم پورا کریں گے تو اس پر حق ہے ہماری مدد کرنا اسے قرآن پاک اس نے یہی بات کہی ہے اننا لنن سورو روش ونا ولدی امن پھر حیاتی دنیا وہی میں حکومت شاہ تاکہ کے ساتھ کہہ رہا ہے ہم ضرور مدد کریں گے کن کی رسولوں کی اور ایمان والوں کی حضور کی امت کو نبیوں کی محنت اس کے ذمہ کی گئی ہے اب یہ ذمہ داری پورے کریں گے تو اللہ ضرور مدد کرے گا اور انشاءاللہ شاء دسترخوانوں پر چار سو آدمی کھائیں گے ایسا نہیں ہے صحابہ کے دسترخانوں میں پچاسوں نے کھایا اور کسی دن میں آ رہا تو کھڑے جاؤ جلدی سے سال لگانا ابھی نہیں آپ کی ترتیب بنے گی آپ کے اعتبار سے آج کل پندرہ دو مہینے کے بعد پانچ مہینے کے بعد شابان میں جو بھی آپ کی ترتیب ہے اس ترتیب کے اعتبار سے ہوگا لیکن ابھی اپنے آپ کو پیش کر دو کہ سال کے رسائی میں تیار ہوں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دو اور کوئی ہے کھڑا ہو تو ہے دل میں تو بہت سو کے آ رہی ہے لیکن ہمت کر کے کھڑے ہونے کی بات ہے ایک مطلب ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ گے نا تو شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی اور رحمان کی مت آ جائے گی جب کون کھڑا ہوتا ہے masha Allah Allah kuma